فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا السحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اچھا تو کیا موسا علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر کیا تھا ساتھ کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسا اور ہارون جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے اے قریش مکہ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو پھر اگر اے نبی یہ آپ کی نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر رب کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کفار کے ایک سوال کا جواب پہلے بیان ہوا کہ اگر نبیوں کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان پر عذاب بھیج دیتے تو ان کی یہ بات رہ جاتی کہ اگر رسول ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی مانتے اس لیے ہم نے رسول بھیجے بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزما رسول بنا کر بھیجا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں منہ موڑ لیا اور تکبر و عناد کے ساتھ ضد اور ہردرمی کے ساتھ کہنے لگے کہ جیسے موسا علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے گئے تھے جیسے لکڑی اور ہاتھ اور طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون اور اناج کی پھلوں کی کمی وغیرہ جن سے اللہ تعالیٰ کے دشمن تنگ آ گئے اور دریا کو چیرنا اور ابر کا سایہ کرنا اور منا و سلوا کا اتارنا وغیرہ جو زبردست اور بڑے بڑے معجزے تھے انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جس واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جس جیسے معجزے طلب کر رہے ہیں یہ خود انہی معجزوں کو کلیم اللہ موسا علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھ کر ہی کون سا ایمان لائے تھے جو اب ان کے ایمان کی کوئی تمنا کرے انہوں نے تو ان تمام معجزوں کو دیکھ کر صاف کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسا اور ہارون علیہ السلام جو آپس میں بھائی ہیں اور نبی بن کر ہمارے پاس آئے ہیں دراصل ہمیں اپنے بڑوں کی تابے داری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی ہم سے منوانا چاہتے ہیں ہم تو ہرگز انہیں مان کر نہیں دیں گے دونوں نبیوں کو جھٹلاتے رہے آخر انجام ہلاک کر دیے گئے تو فرمایا کہ ان یہودیوں کے بڑے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے انہوں نے کفر کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے ان موجوزوں کو دیکھ کر بھی صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں آپس میں متفق ہو کر ہمیں زیر کرنے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آئے ہیں ہم تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں مانیں گے یہاں کو ذکر صرف موسا علیہ السلام کا ہے لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ایسے رلے ملے تھے کہ گویا دونوں ایک تھے تو ایک کے ذکر کو ہی دوسرے کے ذکر کے لیے کافی سمجھا جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ جب میں کسی جگہ کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ وہاں مجھے نفع ملے گا یا میرا نقصان ہوگا تو یہاں بھی شاعر نے خیر کا لفظ تو کہا ہے مگر شر کا لفظ بیان نہیں کیا ہے کیونکہ خیر و شر دونوں کی ملازمت مقاربت اور مصاحبت ہے ابن جری کی تفصیل میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے قریش سے کہا کہ تم یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو انہوں نے کیا اور جواب پا کر خاموش رہے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جادوگروں سے مراد موسا علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس تیسرے قول میں تو بہت ہی بعد ہے اور دوسرے قول سے بھی پہلا قول مضبوط اور عمدہ ہے اور بہت قوی ہے واللہ عالم یہ مطلب ساحرانی کی قرآت پر ہے اور جن کی قرآت سحرانی ہے وہ کہتے ہیں مراد تورات و قرآن ہے جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے کوئی کہتا ہے مراد تورات و انجیل ہے کسی کا قول ہے کہ انجیل اور قرآن مراد ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب لیکن اس قرآت پر بھی ظاہری تورات و قرآن کے معنی ٹھیک ہیں کیونکہ اس کے بعد ہی فرمان رب تعالیٰ ہے کہ تم ہی ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب رب تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ جس کی میں تابے داری کروں تورات و قرآن کو اکثر ایک ہی جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے جیسے اللہ نے سورہ نعام کی آیت نمبر 91 میں فرمایا جاء به موسى نورا وهدى للناس بس یہاں تورات کے معنی نور و ہدایت ہونے کا ذکر فرما کر پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا وهذا كتاب انزلناه مبارك اور اس کتاب قرآن مجید کو بھی ہم نے ہی بابرکت بنا کر اتارا ہے اور سور انعام کی آخری آیت ایک سو چوپن میں فرمایا ثم آتینا موسیٰ نہ کتاب کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی ہماری اس اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید جو بابرکت ہے اس کی آپ پیروی کریں رب تعالیٰ سے ڈرا کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے جنات کا قول قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے وہ کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے جو اپنے سے پہلے کی اور اللہ کی کتابوں کو سچا دکھانے والی ہے ورقہ بن نوفل کا قول جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ وہی اللہ تعالیٰ کے رازدان بھیدی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی مراد جبریل علیہ السلام تھی جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اور تمام دوسرے انبیاء اور خود ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جس شخص نے غائر نظر سے علم دین کا مطالعہ کیا ہے اس پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت و شرافت والی عزت و کرامت والی کتاب تو یہی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالی حمید و مجید نے اپنے رعوف و رحیم نبی آخر السما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کے بعد تورات کا درجہ ہے جس میں ہدایت و نور تھا جس کے مطابق انبیاء اور ان کے ماتحت حکم احکام جاری کرتے رہے انجیل تو صرف تورات کو تمام کرنے والی اور بعض حرام کو حلال کرنے والی تھی اسی لیے یہاں فرمایا کہ ان دونوں کتابوں سے بہتر کتاب اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ تو میں اس کی تابے داری کے لیے آمدہ ہوں پھر فرمایا کہ جو آپ سے کہتے ہیں وہ بھی اگر یہ نہ کریں اور نہ آپ کی تابے داری میں آئیں تو اے نبی آپ جان لیجئے کہ دراصل انہیں دلیل و برہان کی کوئی حاجت ہی نہیں یہ صرف جھگڑالو ہے اور خواہش پرست ہیں اور ظاہر ہے کہ خواہش کے پابند لوگوں سے جو ربانی ہدایت سے خالی ہوں بڑھ کر کوئی ظالم نہیں اس میں انہما کر کے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ آخر تک راہ راست سے محروم رہ جاتے ہیں ہم نے ان کے لیے تفصیلی قول بیان کر دیا ہے واضح کر دیا صاف کر دیا اگلی پچھلی باتیں بیان کر دیں قریشیوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کر دیا بعض مفسر اس سے مراد رفعہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کے اور نو آدمی یہ رفعہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں جنہوں نے تمیمہ بنت وہب کو طلاق دی تھی جن کا دوسرا نکاح عبد الرحمن بن زبیر سے ہوا تھا واللہ اللہ